حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیز تیار کی جاتی تھی آپ اسے اس دن بھی نوش فرماتے اور دوسرے تیسرے دن بھی پھر اگر تیسرے دن اس میں سے کچھ بچ جاتی تو اسے گرا دیتے یا آپ کے حکم سے اسے گرا دیا جاتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو ننانوے